حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتوں سے بچو جن کے کرنے والے پر لانت کی جاتی ہے پانی کے گھاٹ راستے کے درمیان اور سائے میں بول و براز کرنے سے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو پچپن